گام گونجتا ہے ہر شب گونجتا ہے ہر شام گونجتا ہے مشرق سے تاب مغری کے نام گونجتا ہے یہ نام گونجتا ہے یہ نام گونجتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم میں بلا ہے اس میں کربلا ہے دل جس کا کربلا ہے وہ ساری ادا ہے پر سے سے دل کا ریشا جڑا ہوا وین سے پی جیس گئے وہ اپنا رہنما ہے مظلوم ایک درس زندگی گئے پرچے ادا ہمارا یہ ہے حسین یگ کا ایک مستقل سہارا ماتم کی گونج میں ہے پیغام میں یہ سارا انہیں حسین گئی نے تاریخ کو نکھارا سینوں میں بلا ہے میں بلا ہے جس کا کربلا ہے وہ صاحب ہے یا حسین یا حسین یا مزلو یا حسین یا حسین حسین یا یا مزلو سر کٹ گیا ہے لیکن ہے شان فاتحانہ دیکھا نہیں کسی نے یہ ارن جاویدانا پہ کو آ کر قرآن غیر سنانا ہوتے ہیں سجائے حیران گئے زمانہ سینوں کرے بلا ہے اس کوئی بلا ہے دل جیس کا کرے بلا ہے وہ صاحب ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا یا حسین یا حسین یا حسین پیغام ہر صدی میں محکم رہے گا اس کا کتنی مخالفت ہو گو یہ کم گا اس کا نوا ہر ایک فضا میں پیغم گا اس کا ہر دور میں ہمیشہ ماتم رہے گا اس کا سینوں میں کربلا ہے پھر جس کا کر بھلا ہے وہ صاحب ادا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم سر آپ نادر کر کے یہ لے گئے ہیں بازی ایسے شہید ہیں یہ جن سے خدا ہے راضی مقتل میں سو رہا ہے اب جیسا قاضی میزے پہ پڑ رہے گئے قرآن یہ نمازی سینوں میں کئی بلا ہے اشکوں میں کئی بلا ہے دل جیس کا کئی بلا ہے وہ صاحب ازا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم پایا نہیں جو پانی کچھ اس کا غم نہیں ہے جذبہ شہادتوں کا بچوں میں کم نہیں ہے ایسا جری نہیں ہے ایسا لم نہیں ہے اس موت کے سفر میں پیچھے قدم نہیں ہے بھلا ہے دل جس کا بلا ہے وہ صاحب ادا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یہ نام گھر دیکھو ابھر رہا ہے آشور کا وہ منظر دل میں اتر رہا ہے اس رہا ہے زباں بھی جان نظر کر رہا ہے تو بلا ہے اس کو بک بلا ہے دلچسپا ہے وہ صاحب بے ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین رسول ہے یہ زہرا کا ہے یہ جانی دریا کے پاس رہ کر پایا نہ اس میں پانی اس سے بچڑ گئی گئے اکبر کی نوجوانی صدیوں سے اس کے کم میں اشکوں کی ہے روانی بلا ہے کربلا ہے جیس کا بلا ہے ہے یا نیام اے کاشت کر بلا یہ زہرا کلاڈ دا ہے بے گور بے کفن گئے اور دشت میں پڑا ہے سارا بدن ہے زخمی زخموں میں خون بنا گئے ارجے خدا بھی اس کے لاشے پہ رو ہے میں ہے اس میں بلا ہے کا ہے وہ ساری بے رضا ہے جب بلال اس کا ہم سے یہ کہہ رہا ہے سوچو تو اس کے غم میں انسان کی بقا ہے زندہ وہی ہے جس کی ہر سانس کر بلا ہے اشکوں سے اہل حق نے یہ واقعہ لکھا ہے بلا ہے دل جس کا بلا ہے وہ صاحب ادا ہے یا حسین یا حسین بلا ہے وہ صاحب ازا ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا مظلوم یا حسین یا حسین یا حسین یا